صد احترام حضرات علماء کرام مفتیان اعظام معزز مہمان اور ہمارے عزیز بھائی ابھی حضرت مولانا مفتی اسماعیل کشلوی صاحب دامد برکات عمر عالیہ نے بہت جامع معنی بات آپ کے سامنے پیش کی درجے ہرد کے طلبہ کے سلسلے میں بھی بات پیش کی اور فتوا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس خدا کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے اور اسی کا یہ ظہور ہے کہ عرب میں اور عجم میں مختلف زبان بولنے والے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بچے جن کے بارے میں کوئی قصور بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف کے تیس پارے اپنے سینے میں محفوظ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں ان کو محفوظ کرا دیتے ہیں یہ اسی کا فضل ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ طلبا جو حد قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور یہ ذریعہ بن رہے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اس سرمین پر اس کا ظہور ان بچوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہاں ٹورنٹو میں کینیڈا میں ایک مجلس ہوئی تھی مسابقت القرآن کریم کی مصر کے مشہور قاری حجاج الحمداری اس میں تشریف لائے ہوئے تھے ایک بچہ مسافافے کے لیے بیٹھا تو ہمداری نے سات جگہ اسے پڑھائے وہ خود جید حافظ ہیں اجاز الحنداوی اور وہ ساتوں جگہ میلا تکلف پڑتا تھا ایک آیت کا ایک ٹکڑا حج اج پڑھتے تھے اور وہ شروع کرتا تھا اور اتنی بہترین آواز میں اور وہ بچہ ہمارے گجرات کے دیوا گاؤں کا تھا یہشن کے پاس دیوا ہے وہاں کا وہ بچہ تھا مجھے بھی معلوم نہیں تھا میرے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے قاری سعید صاحب جو عراق کے رہنے والے عراق عرب تھے وہ میں نے توجہ کی میری ادھر اسٹیج کی طرف تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے منہ پھینک کر دیکھا تو قاری صاحب زار قطار ہو رہے تھے قاری سعید تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیس حالت حدث کیا بات پیش آئی آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی دوسری تکلیف نہیں ہے میں یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کر میرا دل بھراتا ہے کہ قرآن شریف کا کیسا معجزہ ہے کہ ایک عالمی بچہ ہے یہ وہ جانتے تھے کہ ہندوستانی ہے عجمی بچہ ہے اور اس طرح یہ قرآن پڑھ رہا ہے بلا تکلف کہیں اٹکتا نہیں صحت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے اور ان کو یہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس مجمے میں بنگالی طالبان ہے پاکستانی ہے گجراتی ہے تو عرب کا بچہ کیوں نہیں تو کہتے ہیں ہے نہ اللہ عرب این این افسال العرب یہ کہتے جاتے تھے اور رو رہے تھے چلا سال العرب عرب کے بچے کہاں گم ہو گئے دیکھو یہ عالمی بچے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن نہ کسی عرب کا محتاج نہ کسی عجم کا محتاج نہ یہ کوئی ضروری ہے کہ اس کا باپ کوئی بہت بڑا ولی اور بزرگ ہو تو وہی بچہ حاضر ہاں ہو معمولی درجے کا آدمی تاجر آدمی جن کا دھندا تو ادھر ادھر چیزیں بیچنے کے ایک چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا منتریال میں حافظ ہو گیا چھوٹا ہمارے یہاں کے ایک مول صاحب امام ہیں مکی مسجد میں مونٹری جا کے انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا میرے پاس ایک بچے نے کیا اس کی پانچ سال کی عمر ہے اس کا باپ تو کام کر رہا ہے دبئی میں لیکن اس کو بڑی خوشی ہو گئی کہ میرا پانچ سال کا بچہ حضرت ہوا ہمارے یہاں چھ سال کا بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے یہاں پر اور وہ پانچ سال کا بچہ پرانچ ہی حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ آپ ضرور یہاں آئیے مانٹری جا کے میں نے کہا اچھا میں ضرور آتا ہوں یہ پانچ سال کا بچہ حافظ ہوتا ہے مجھے دیکھنا بھی تھا میں جب اس مسجد میں پہنچا تو دیکھا تو وہ بچہ جو ہے وہ کود رہا تھا سب میں ادھر سے ادھر ادھر سے تو میں نے کہا یہ کون بچہ ہے ادھر سے ادھر کود رہا تو کہا یہ تو حافظ ہو گیا ہے میں نے حضرت اللہ علیہ زبان سے ایک جملہ سنا تھا کہ سبھی جو سبھی ان والوں کا نبی ہے حضرت نے مطلب ایک فرمایا تھا سبھی ہو سبھی والا نبی بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو مطلب کہ حافظ و قرآن بھی ہو گئے لیکن وہ چھوٹا تھا پانچ سال لیے وہ کود رہا تھا بڑی حالت تھی میرے دوستو ایسے لڑکے جو مکتب میں داخل نہیں ہوئے اور جو ہندوستان میں نہیں کینیڈا کی سرزمین پر وہاں کا ماحول آپ دیکھ لیجیے وہاں ایک بچے کو اس کے والد میرے پاس آیا مولانا میرا بچہ نے ہند بوتل کیا اس کو ذرا چل آئے تھے پڑھا کر دیکھ لیجیے تو میں نے کہا عثمان بھائی کہ آپ کا بچہ مکتب میں تو ابھی تو گئے نہیں ہے کیا نہیں مکتب میں نہیں گیا لیکن اس کی والدہ نے کھانا پکاتے پکاتے روزانہ آیا تو یاد کرائی اور کر جائے یہ ہے قرآن شریف کا وہ معجزہ جو دنیا میں اس کا ضرور ہر جگہ ہو رہا ہے آپ کہیں دی جائیں یہ وہ ابدی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے طور پہ حفاظت کر جائے ہے اور یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے سے اس قرآن کو دنیا میں محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ان کی ذمہ داری بھی ہے ابھی حضرت اکرس مفتی صاحب نے جو فضیلت بیان کی کہ ان کے والدین کو چارج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی لیکن میرا ذہن کا خیال ہے یہ کچھ حدیث کو ملے گی کہ من حفظ القرآن و عامل بھی من حفظ القرآن عمل کیا عمل قرآن شیف یاد کیا اور یاد کرنے پر قرآن کے اوپر عمل اس پر اللہ تعالیٰ یہ اجواب کے اور یہ واحد ایک کتاب ایسی ہے اس دنیا میں کہ جس کے یاد کرنے پر قیامت کے دن دس آدمیوں کی اس خاندان کے بچوں کی مقصد ہو سکتی ہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری کوئی بڑے سے بڑی کوئی تعلیم کا کوئی معیار کسی انسان کے رشتے داروں کو جنت میں نہیں لے جائے گا یہ قرآن لے جائے گا کسی کا بچہ انجینئر بن جائے کسی کا بچہ بہت بڑا لوئر بن جائے سپریم کورٹ میں کھڑا ہو جائے کوئی کوئی راشٹرپتی بن جائے کوئی وزیر اعظم بن جائے اس طرح اعلیٰ تعلیم لیکن وہ وزیر اعظم اور وہ راشٹرپتی بھون میں کام کرنے والا اپنے والدین کو جنت میں نہیں لے جا سکتا لے جائیں گے تو یہ لے جائیں گے انشاءاللہ اتنی عظیم دولت جس قوم کے بچوں کو نصیب ہو اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ ہم بھاری تیار کر رہے ہیں بعض لوگ ایسا جملہ کہتے ہیں کہ ارے کہاں ان کو نے حافظ بنائی کیا کریں گے یہ امامت کریں گے محلی کی روٹیاں کھائیں گے اس طرح کے جملے کہتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کی اس عظیم دولت کو سمجھ نہیں لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پہ کیا چیز ہے اور یہ اس کتاب کی موجودگی اس کتاب پر عمل اور اس کتاب کی فہم اور سمجھ قوموں کو اوپر لے جاتی ہے جیسے کہتے مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی بهذا الكتاب اقواما ويضع اقوام اخرين اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ سے بہت سی قوموں کو بلند فرماتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں نیچے گر جا کرتے ہیں قوموں کا عروج و سوال قوموں کی ترقی اور تنزلی قوموں کی چمکنے کی شکلیں قرآن سے وابستہ ہیں قرآن اگر ہے تو ہم چمکیں گے قرآن چھوڑ دیا ہم گریں گے ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اسلام کی دولت ادا فرمائی اور اس دولت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سرزمین میں عزت بخشی ہے میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ کہا نہ ہو آزن اللہ اسلام ہم ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے اور یہ اسلام سکھاتا ہے یہ قرآن ہم کو اسلام کیا ہے قرآن جو ہے وہی اسلام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی جو ہے وہ مجسم قرآن ہے ایک قرآن مصنوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک وہ قرآن جو عملی طور پر زندگی میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ام عمر رضی اللہ عنہ و ان کے سامنے کسی نے پوچھا کہ یا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ام المؤمنین ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے حضرت ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہے اما قرات القرآن اما قرات القرآن تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا کان خلقہ القرآن قرآن مکمل قرآن آپ کے اخلاق سے قرآن کی جو جو آیت اللہ تعالیٰ نے عادب فرمائی وہ آپ کی زندگی میں تھی کوئی آیت آپ قرآن شریف میں دیکھیں ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی زندگی میں جو نہیں نہ ملتی آپ حدیث کا مطالعہ کریں قرآن کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک تلاوت کرنے والا قرآن تھا اور ایک زندہ قرآن تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جہاں کتاب اللہ کو بھیجا وہاں رسول اللہ کو بھی بھیجا تاکہ عملی طور پر قوموں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں جو قرآن نے کی یہ وہ عملی کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین نے کر کے بتائے اور اسی لیے اگر ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑا تو ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے ان دونوں کو چھوڑا آج دنیا میں اس کی کوشش ہو رہی ہے امریکہ سے لے کر افریق تک کہ مسلمان نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی سے بدزن کیا جائے اس کے لیے وہ کارٹون چھاپتے ہیں اس کے لیے الگ الگ مقالات چھاپتے ہیں کتابیں چھاپتے ہیں اور شریعت کے خلاف ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ نوجوان برگشتہ ہو جائیں اسلام سے یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر بدقسمتی سے کسی مسلمان نے یا کسی مسلمان کے کسی طبقے نے محمد رسول اللہ کو اسلام کو چھوڑ دیا گر جائیں گے مولانا سید ابو الحسن علیمان نزوی رحمۃ اللہ علیہ انیس سو پچاس میں جب سفر کر کے پہلے مدعا گئے تھے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے تھے تو مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں نوجوانوں کے انجمن ہے انادی شباب العربی قیمت قتل مکہ انہوں نے دعوت کی حضرت کو کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آئے ہیں کچھ تقریر فرمائے وہ جو باہر کے بڑے بڑے علماء آتے تھے مکہ شریف میں ان کو لوگ دعوت دیتے تھے مولانا علی صاحب کو بھی دعوت دی تو مولانا نے وہاں ان کے سامنے تقریب کی پھر انہوں نے ایک تحریر لکھی وزٹ بک میں اس تحریر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا نے اس میں یہ لکھا تھا عرب کے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا کہ یا شباب العرب اے عرب کے نوجوانوں اس بات کو مضبوط سمجھ لو کہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو روح العالم العربی اسلامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم عربی عالم اسلامی کی روح ہے اگر قوم نے اس شخصیت کو چھوڑ دیا تو روح ختم ہو گئی پھر کوئی قیمت نہیں سرزمین پر آج جو ہم مارے مارے پھر رہے ہیں سارے عالم میں اور دنیا ہمیں دبوچ کر بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا جو ہمیں دلیل و خار کر رہی ہے اس میں قصور ان کا نہیں ہے ہم ان کو تنقید نہ کریں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑا ہم نے اپنے نبی کے دامن کو جیسا پکڑنا چاہیے تھا نہیں پکڑا میرے بھائیوں یہ قیمتی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اس کو مضبوطی سے تھام اس کو صحیح طور پر پڑھو ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ جان آ کراط میں کراط کا کوئی شعبہ جو ہے بہت مضبوط ہے حضرت طالبات کی رہنمائی میں اور بچے صحیح اچھا قرآن یہ ضروری ہے کہ قرآن کو تجویز کے ساتھ شروع سے پڑھا جائے بہت سے وبار ایسے ہیں جو جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں غلط سلط پڑھ لیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دعا کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے حربوں کے نزدیک دعا کی ادائیگی کا بہت اہمیت ہے ہم دارالعلوم دیوبند میں تھے تو مصر کے ایک عالم وہاں عربی سکھا آئے تھے شیخ محمود عبد الوہاب سنتا کے ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے ایک دن انہوں نے پوچھا اتفاق سے بہت ساری بڑی جماعت تھی ہم بھی میں قریب ہی بیٹھتا تھا شیخ محمود کے انہوں نے پوچھا کہ اے نغاب محمد ایک علم تھا محمد نام کا ان وہ کہاں غیر رہا ہے یہ پوچھا اے نغاب محمد میں نے پھٹ سے کہہ دیا شیخ وہ مریض مریض اور اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکالی انہوں نے چشمے سے میری طرف دیکھا مریض مریض پہ آئی نہیں اب میں نے پہلی بار ایسا جملہ سنا کہ غصے میں کہہ رہے کہ مریض سے آئی آئیں گی تغول مریض کیا کہتے اب میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ کہاں پر غصے ہو رہے دو مرتبہ جملے کو دہرانے کے بعد انہوں نے کہا مریض جمع مریض جمع بہت وہ کہنے لگے ہم عرب لوگ تو بہت بولتے ہیں مریض بھی نہیں بولتے اور مریض بھی نہیں بولتے ليس مشابها ولا مشابها بالدال له مخرج خاص یہ چیز تو ہمارے مدرسوں میں سکھائی جائے گی عوام کو کیا پتا چلے کہ اس کا کا غلط دوالین پڑھ جائیں گے غلط دوالین پڑھتے ہیں تو یہ تو نہ غلط دوالین ہے ورنہ دعا کا مخ... یہ عرب لوگوں کی دعا جو ہے وہ عربی ہی میں ہے جی، خاص ان لوگوں کے ساتھ العرب النادقین میں بہت ویسا کہتے ہیں ہم عرب قوم وہ ہیں کہ جو بہت بول ہے یہ اپنی خصوصیت سمجھتے ہیں اس کو تو یہ بات تو ہمیں یہ کے درجوں میں سمجھ میں آتی ہے اللہ ان حفظ کرنے والوں کو بہت ہی قبول فرمائے حضرت مفتی صاحب کی فیزی کی باتوں کے بعد تو مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن معلوم نہیں کیا بات ہے مجھ سے اتنی ساری گستاخی ہو گیا اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی دوسرا پروگرام حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوا کے ہیں اللہ تعالیٰ نے گجرات میں چند اشخاص ایسے پیدا کیے تھے کہ جن کے علم سے جن کے تقوی سے جن کی دینی قربانیوں سے پورے گجرات میں بہت دفاع پڑ پالن پور میں مولانا نذیر احمد صاحب پورے علاقے کی زندگی انہوں نے بتائی وہ بھی مفتی تھے ان کے بھائی مفتی اکبر صاحب تھے ڈابیر میں اور شملک میں مفتی احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شملک میں اور مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ کراج میں حضرت مولانا علی محمد صاحب کراجی رحمۃ اللہ علیہ اور لاجپور میں حضرت مولانا برپور صاحب جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم جب سے چھوٹے تھے ہم تو ایک بڑوں میں انہی کے نام سنتے تھے رالح میں جو علماء حضرت مفتی اشرف صاحب تھے مفتی سعید صاحب تھے لیکن ان حضرات کی شہرت زیادہ ہوئی مولانا اشرف صاحب کے فتوا بھی سکتے تھے وغیرہ سماچار وغیرہ میں لیکن حضرت مفتی صاحب کے خطرے کا انداز تو دوسرا تھا جیسے حضرت ثانوی رحمتہ اللہ کی بات نقل فرمائی میں نے بھی پڑھا کہ حضرت ثانوی نے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کے خطرے کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ شخص کے خطرے میں کی بو معلوم ہو گئی اپنے وقت کا مجدد حضرت ثانوی اپنے وقت کے مجدد تھے بلا شبہ مجدد تھے حضرت ثانوی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور بڑے نباس تھے وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمجھ جاتے تھے ایک آدمی کیا کہنا چاہتے تھے بھائی بہت ذہین اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم عطا فرمایا ایک مولانا صاحب نے ان کو عربی میں خط لکھا بیت کی درخواست کی عربی میں حضرت نے جواب لکھا آپ عربی داں ہیں میں اردو داں ہوں اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی عربی داں شیخ سے اردو کریں وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ان کی ہوا نکالنا چاہتے تھے کہ آپ مجھ پہ یہ روب جمانا چاہتے ہیں میں عربی کا بڑا ماہر ہوں ایک منٹ میں حضرت نے جواب ایک سطر میں لکھ دیا انہوں نے معافی مانگی دوسرے میں حضرت مجھ سے گستاخی تھی مجھے اردو ہی میں لکھنا چاہیے یہ حکیم امت کر سکتا حکیم الامت حکیم الامت ہے بڑے عجیب واقعات ہیں حضرت مفتی اسماعیل صاحب نے مفتی کے فاض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسہ امینیا میں رہتا ہوں فرقی کی مشکل ہے اور دارالم دیوبند میں بھی تعلیم حاصل کی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں بھی بہت ممتاز قسم کے علماء تھے اور پھر حضرت کے استاد جو حدیث شریف کے تھے بخاری کے وہ مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر جو ہے وہ اعلی چودہویں صدی کے علماء میں سب سے اونچے درجے پر ان کا مقام تھا شیخ عبد غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس میں چوبیس صدی کے بڑے بڑے علماء عالم اسلام کے ان کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلا ذکر ہے وہ انوشا کشمیر کا شیخ عبد الفتاب غدہ نے سب سے پہلا ذکر کیا کہ یہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی علمیت اور جس کی جس کی حدیث کی واقفیت جو ہے وہ عالم اسلام میں اس کی کوئی نظیر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے ایسے اس ملک میں پیدا کروائے کہ عرب کے بڑے بڑے علماء اعتراض کرنے پر مجبور ہو گئے یعنی حضرت سے پڑھنے والوں میں مولانا حبیب الرحمان آدمی بھی تھے مولانا اشرف صاحب بھی ان سے پڑھے حضرت انور شاہ کشمیر سے حضرت مفتی صاحب نے بھی ان چاہتے مفتی صاحب نے کیا ہے حاصل حضرت مفتی کے حادث اللہ صاحب رحمۃ اللہ آپ نے اگر کفایت مفتی دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فتحوں میں بہت طوالت نہیں ہے بہت اختصار کے ساتھ جواب دیتے ہر ایک مفتی میں اپنا ایک رنگ ہے بعض مفتی حضرات طویل جواب لکھتے ہیں رسالے کے رسالہ بن جا رہے اتنا طویل جواب ہوتا ہے حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض جواب بہت قبیل ہیں مولانا منظور صاحب نے لکھا کہ وہ تو مستقل کے رسالے کے قابل ہیں مولانا اردو صاحب بہت متاثر ہوئے فضال بھائی جان تھا تو یہ مولانا ذرحیم صاحب اور مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب ان کا ایک خاص نہج تھا اور حضرت مفتی صاحب جو ہے ان کی نظر فقہ کی کتابوں پر بہت گہری تھی ہم نے دیکھا ہے ہم تو اسی زمانے میں تعبیر میں ہوئے کہ حضرت مفتی صاحب کا اہتمام کا دور تھا اس لیے ہمارا جانا دفتر میں حضرت کے مکان پر کثر سے ہوتا تھا اگرچہ حضرت سے کوئی پڑھنے کا موقع تو نہیں ہوا صرف ایک سبق پڑھا تھا میں نے نور الانوار کا اس کے علاوہ ہدایہ کا سبق ہوتا تھا تو ہم جاتے آ کے سنتے تھے دفتر کے پاس حضرت کو کتابوں کا بے حد استحزار تھا اور جو مراجے کی کتابیں بہت ساری حضرت کے سامنے رہتی تھیں زیادہ تر وہ بحر الرائی کو دیکھتے تھے اس کی جو شرح اور شامی حضرت کے سامنے رہتی تھی اور آپ اگر دیکھیں گے حضرت کے فطلاو کو جب چھپ جائیں گے آپ کو حوالے دیں گے کہ حضرت نے کہاں کہاں سے کتابوں کے حوالے لا کر نقل کیے ہیں اور حضرت کے اندر فہم بھی اتنا اچھا تھا کہ ایک آدمی کا فتوا آتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ آدمی ہمیں یہ سوال کیوں کر رہا ہے کس طرح پوچھ رہا ہے اس طرح وہ جواب دیتے تھے وہ کبھی کبھی گجرات میں کہتے تھے ہم لوگ کبھی کہتے آ حرام مقصد آؤ سے کہ جانا رکھوں ہم جہاں جانا ہے وہ بابو رکھے ہوئے یہ وسطی کی سراسر کی بات ہے اب یہ کتاب عرب سے چھپ کر آئی ہے شیخ عوامہ کی شیخ محمد عوامہ بہت بڑے عالم ہیں شام کے جو عبد الفتاب غزہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مجنہ منورہ میں ہیں ہے نے نے ابھی شبا پر سولہ سال کام کیا اس کو شائع کیا انہوں نے بھی کتاب چھپی بہت اچھی کتاب ہے وكلام معالم إرشادية لصناعة طالب العلم معالم إرشادية لصناعة طالب العلم اور اس میں کے بچوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں لکھتی ہیں بہت سی مفید باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی کو زمانے کے حال سے واقف بھی ہونا چاہیے اور مفتی کو نفسیات سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ سامنے والا مجھے یہ سوال کر رہا ہے وہ کیسا ہے اس کس انداز سے ہم نے پوچھا اور پھر اس کے انہوں نے دو مثالیں شیخ نے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا نوجوان آدمی تھا اور اس نے کہا کہ اگر میں کسی مسلمان کو اگر کوئی کوئی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر قتل کر دے تو کیا اس کے لیے صرف توبہ کی کوئی گنجائش ہے یہ پوچھا عبد اللہ عباس رضی اللہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا کہ شرح نکل رہے ہیں غصے سے بڑا ہوا انسان ہے تو انہوں نے فرمایا ملا کوئی بڑی لائش نہیں کیوں بات اب حاصل جب سب بیٹھے ہوئے تھے بہت تعجب کیا انہوں نے کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سونا کی گنجائش نہیں چلا گیا وہ ایک آدمی اس کا پیچھے گیا تو دیکھا کہ حالات ایسے ہی تھے کہ وہ تلوار سوچے ہوا تھا اگر یہ یوں فرما دیتی کہ باقی گنجائش ہے تو گردم بڑھا دیتا لیکن اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے اندر جو خون ٹپک رہا تھا اسے محسوس کیا بلاد میں اباد ایک اور آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگر انہوں نے کہا ہاں، تو گنجائش آپ نے اس کو منع کہا کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے مجھے پوچھنے آیا یہ مفتی حضرات کو دیکھتے ہیں کہ آدمی کا سوال میرے پاس آیا حضرت مفتی صاحب نہیں پھیلا سکتے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ہم فتوا لکھنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں اسے کہ کبھی کبھی مجھے کورٹ میں بھی جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ جو فتوا آتا ہے تو مقدم میں ہو جاتے ہیں لوگ آدمی جھگڑتے ہیں تو پھر مجسٹریٹ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی شریعت کا فتوا میرے پاس کس نے فتوا دیا بنا دادے کے مسئلہ ان کو یہاں آنا پڑے گا تو مجھ کو جانا پڑتا تھا تو کئی تجربے ایسے حضرت مفتی صاحب ہوئے تھے اس لیے حضرت مفتی صاحب کے جو فتوا رنگول میں جو فتوا تھے یہاں پر جو فتوا آپ نے لکھے ہیں اس میں بڑی احتیاط ہے اور بہت قیمتی اسلوب سے آپ نے لکھا ہے اور مفتی صاحب کے فتح کی خصوصیت میں نہ تو بہت طویل جواب ہوتا ہے اور نہ بالکل اختصار ایکسرسائز آپ دیکھیں گے جب سب سکیں گے درمیانی درجے بعض مطلب دلائی ہوتے ہیں بعض مطلب دیکھتے ہیں پیسے جائز ہے ناجائز سے جواب دے دیں مفتی صاحب حالات کو سمجھتے تھے ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد بہت چرچا چلا گیا گاڑی نہیں کرنی چاہیے گو ماتا کی رکشن ضروری ہے احتیاط میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گائے نہیں کاٹنا چاہیے تو مجھے ایک خیال آیا میں نے کہا حضرت مفتی صاحب سے پوچھوں حضرت کہ الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں نے لکھ کر بھیجی صاحب نے لکھا ہے کہ رب ہندوستان اسلام مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ گائے کا دبا کرنا ہندوستان میں کم سے کم شاعر اسلام میں تمہیں اس کو سمجھتا ہوں تو میں نے کہا کہ حضرت تو شاعر اسلام ہے اس کو کیسے تو اس کے سامنے مجھے پوسٹ میں جواب لکھا اب تک وہ میرے پاس تھا کیا میں آپ کے اسلامی جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ذرا ہمیں دوسرے انداز سے سوچنا پڑتا ہے بہت اچھا جواب لکھا تھا اس کے ساتھ بہت اچھا تو ہوتا ہے حالات ہوتے ہیں کیا بات کی جائے تو میری بڑی تمنا تھی عرصے دراز سے تمنا تھی کہ بہت سارے خطرے اردو میں آ گئے اور مفتی صاحب کی فتح صرف گجراتی میں ان کا کاش کی فتح اردو میں آ جائے بار بار ہم مفتی عباس صاحب سے بھی درخواست کرتے رہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کوشش کریں الحمد للہ الحمد للہ اور میرے علاوہ بہت سے لوگوں کی تمنا تھی مفتی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو مسلم گجرات کے اندر جو مضامین چھپے تھے یا علی اسلام میں جو مضامین چھپے جیسے خدام الدین کے پرچے میں اس میں بھی بہت سے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے علی اسلام میں بھی کہ مفتی صاحب کے فتحوں کو جلد جلد اردو میں لانا چاہیے لیکن ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے وقت پر ہی کام ہوتا ہے دوسرے فتح ہو گئے اور بہت دیر کے بعد حضرت کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں مفتی صاحب کے ان کے فتح اردو میں آ گئے اور حضرت مفتی صاحب کے فتح کی نوبتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اب یہ فتح آپ کے ہاتھوں میں پہلی دل انشاءاللہ آنے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کے مفتی صاحب کے فیصلہ عام کام فرمائے میرے بھائیوں فقی حضرت مفتی صاحب صحیح معنی میں فقی تھے حسن بصری کا قول نقل کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فقی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ ہے الزاهد عن الدنيا والراغب الى الاخره هذا هو الفقيه فقيه وہ ہے دنیا سے رغبت حضر مفتی صاحب کو کوئی دنیا کی رغبت نہیں جس سادگی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب نے زندگی گزاری ہے اتنے وسیع علم کے باوجود کبھی کسی مالدار کے سامنے بلکہ حضرت نے تو دین ہی کے خاطر ساؤتھ افریقہ کو چھوڑا رنگول نے بھی استعفی دین ہی کے لیے دیا تھا وہ ایک باہر آنے والی تھی تو بہت بڑا فنکشن جشن ہونے والا تھا رنگون میں تو وہاں کے پڑوسیوں نے کہا کہ بھائی اپنی مسجد جانے مسجد رنگون کی جو ہے اس پر بھی خوب چلاغا کیا جائے تو اسی صاحب سے پوچھا کہا کہ نہیں مسجد کے اندر چلاوا تھی نہیں بس اس میں اختلاف ہوا تو صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی تعبیر میں جا رہا ہوں تابے یہ وہ شخص ہے جو صحیح معنی میں فقی ہے جس کو دنیا کی تمنا نہیں تھی جس نے دین کو مقدم رکھا ہر جگہ پر ہر جگہ میں حضرت مفتی صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ دین کو مقدم رکھتے تھے تقوی کی حالت کو دکھا ہے تمام میں اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی عبد القیوم صاحب کو بہت جزا عطا فرمائے انہوں نے نقص بسم اللہ نے بہت وسعت کے ساتھ بہت سے لوگوں سے مضامین حاصل کر کے حضرت مفتی صاحب کی زندگی کو جس طرح نکھارا اللہ ان کو جذبہ کیا اس میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت مفتی صاحب کا تقوا کیسے بہت مستقل بہت پرہیزگار تو ایسے میرے بھائیوں یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے اساتذہ سے ہمیشہ وابستہ رہے حضرت مفتی صاحب کا تعلق حضرت مفتی کے بعد اللہ صاحب سے اور دوسرے اپنے اکادرین سے ہمیشہ رہا ہمارے آج کل دور میں ایک ضمنی طور پہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں ہمارے آج کل مدرسوں میں میں ایک سال کا کورس ہوتا ہے ایک سال ہوتا ہے نکل کے چلے جاتے ہیں بعض مرتبہ ان کی تحریریں بھی صحیح نہیں ہوتی اور ہم ان کو مفتی کہتے ہیں اور وہ ایسے ایسے فتح نکال دیتے ہیں کہ جس سے کرنے کی پھر ضرورت پیش آتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ساری دنیا جانتے ہیں کہ دنیا کے ذہین ترین سکی ترین انسانوں میں ان کا شمار تھا امام مالک امام دار اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ سزوم کو یہ کہے کہ یہ پتھر کا نہیں سونے کا ہے تو یہ سب ثابت کر کے بتائے گا امام شاہ کے بارے میں امام مالک یہ رائے تھی امام شاطی رحمد اللہ ہیں ساری دنیا ان کے عیالوں میں ابھی حنیفا سے شکر شکا کے اندر ان کے عیال ہیں وہ ابو حنیفہ جو اتنے ذہین جتنا گہرے علم کا ان کے بارے میں میں نے یہ جمنا پڑا اسی کتاب میں پڑھا شیخ عوامہ کی کہ لازم حمال لماد اپنے استاد حمال کے پاس اٹھارہ سال رہے ہیں اٹھارہ برس تک امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد کا دامن پکڑا تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع بتا تھا ایک سال میں نہیں بھائی حضرت مولانا وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہم حاضر ہوئے تھے تو حضرت نے ایک جملہ کہا تھا میں ایک جملہ کہا وہ اصل میں ہم ہی لوگوں کو تمبی کرنا چاہتے تھے ہم لوگ جاتے تھے کبھی ایک دو دن رہے جلال آباد میں چلے آئے کبھی سہارنپور چلے گئے کہاں گئے تھے بن شاہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ حضرت مولانا کریا صاحب یہاں اچھا۔ پھر یہاں ایک دن جلال آباد میں تو درمیانی گفتگو میں حضرت نے جملہ فرمایا کہ مولانا صرف صحبت کافی نہیں ہے پورے صحبت کی ضرورت ہے صرف صحبت کافی نہیں تو جیسے تصویر نفس کے لیے طول صحبت کی ضرورت ہے اسی طرح یہ علم میں بھی طول صحبت کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی اپنے استاد کے ساتھ لگا رہے اور سال ہر سال ان کے ساتھ رہے تب جا کر اس کو کچھ شدبت ہوتی ہے الرحمان صاحب آج نے ڈاکر کے شیر لائے ہم لوگ اس وقت ڈاکر میں پڑھاتے تھے اصل کے بعد وہاں اساتذہ کے کمرے ہیں وہاں ایک مجلس ہوئی چائے کی تو میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ حضرت علم حدیث میں مہارت کے لیے کتنے سال درکار ہے یعنی کتنے سال آدمی حدیث رہا رہے تو اس میں مہارت تو میری طرف دیکھا ہے خاص انداز ہے مولانا کی طبیعت میں تیز بھی بہت تھی اور مجھے کہا کہ اچھا اب مہارت کی بات کرتے ہیں مہارت کی بات کرتے ہیں یہ جملہ کا مول صاحب زندگی میں نے کھبا دی اس میں اب مجھے کچھ شدبت پیدا ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی حضرت شاہ کھپا دی پڑھ کر میں نکلا اس کے بعد اس سمے میں لگا رہا اور میں نے اپنی زندگی کھپا دی اب مجھے کچھ شدمت ہوئی ہے میں کوئی مستورتا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ لفظ یہاں حدیث کا یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی دوسرا لفظ پھر دوسرا کوئی مختوطہ منگواتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری کھٹک صحیح تھی لیکن یہ کھٹک اس وقت پیدا ہوئی کہ جب میں ہر سال اس میں لگا کوئی آدمی سمجھے کہ میں ایک سال میں کامل بن جاؤں یہ غلط بات ہے حضرت مفتی صاحب مفتی صاحب بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں اپنے اساتذہ سے تعلق رکھا خط و کتابیں کرتے تھے مفتی صاحب سے اپنے اساتذہ سے مذاکرے کرتے تھے ان کے ایک ساتھی سے دوست تھے مانا عبد الرحیم حوالدار صاحب کٹھور میں بہت ذہین تھے لیکن کیونکہ وہ تو گاؤں میں ہی رہے ایسے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کیا اور آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہمارے عبد الرحیم کون تھے ہم جایا کرتے تھے ان کے پاس اور اردو حضرت مدین سے بہت تعلق تھا عبد الرحیم صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ میرے کبھی کبھی مفتی صاحب سے کی علاوت ہوتی تھی اور میں مفتی صاحب کو کہتا تھا کہ یہ رائے آپ کی صحیح نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو سمجھا ہوں یا میں نے لکھا صحیح کہ پاس کرتا ہوں مفتی کے بحض اللہ صاحب کو ہم لکھے تو پھر دونوں حضرات یہ رائے مفتی صاحب کے پاس دیا جاتے تو حضرت مفتی صاحب کے تصدیق کرتے ہیں مولانا عبدالرحیم صاحب کی تو حضرت مفتی صاحب رجوع صاحب آتے تھے یہ وہی بات ہوتی ہے بڑے لوگوں کی مفتی رفیع عثمانی صاحب تورن کو تشریف لائے کہ وہاں کے علماء جمع ہوئے اور وہاں کے جو جدید مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھے مفتی صاحب سنتے رہے اور بعض مسئلوں میں یہ کہا کہ میں مسئلے کی شکل اب تک سمجھا نہیں ہوں آپ دو بار بیان کیجئے کہ کیا مسئلہ ہے پھر بیان کیا تو کہا کہ ہاں اب میں شکل سمجھ گیا مسئلے کی خیر میں ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں آپ کے سوال کا جواب یہاں پر نہیں دوں گا جتنی باتیں آپ نے میرے سامنے کہی اس کو آپ تحریر کیجئے اور میرے پاس میں فراجی بھیجیے میں اپنے دار رشتہ کے دوسرے مفتی صاحبان کو بھی یہ کھیت میں بتلاؤں اور پھر کوئی قائم ہوئی کہ آپ کو بھیجوں گا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہاں ٹورنٹو میں کہ ہم تو فٹ سے جواب لکھ دیتے ہیں اور یہ مفتی اعظم پاکستان ہے اس وقت ان کو مفتی اعظم پاکستان بنا ہے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سال سال سے رہے ہیں ان کے سامنے ان کو خوب لگے گا لیکن اس کے باوجود ان کا احتیاط کا یہ معاملہ تھا کہ میں اس وقت جواب نہیں دوں گا کراچ سے آپ میرے پاس لکھ کر بھیجیے تو یہ اشکار کرنے والے میرے دوست میرے جو طلبا ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ نمونے ہیں جیسے کہ مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب ہیں دوسرے ہیں یا تو آپ بہت احتیاط سے کام کریں اپنے اساتذہ سے رجوع کریں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اعلان کرو کہ میں ہمارے تو غلطی ہوتی ہے اعلان بھی نہیں ہیں پھر تعبیلات شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی جو فتح ہیں ابھی پہلی جلد اس وقت آ رہی ہے اور واقعہ جو حضرت جیسے حضرت نے فرمایا کہ دس بارہ جلدیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تو وہ جلد سے جلد آ جائے جب مفتی صاحب کی کتاب چھپ کر آئے گی تو پھر آپ تقابل میں مطالعہ کیجیے اصل میں تو اہل علم طالب علموں کا کام یہ ہے کہ تقابل مطالعہ کریں کہ حضرت مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب اس اندازے لکھا ہے مفت تو کیا خوبی ہے کیا الفاظ الفاظ کے رد و بل سے بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے سیکھنے کا ملتا ہے جو طلبا سکا کے اندر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو بڑی خوبی دی تھی اردو زبان پر بھی بہت اچھی قدرت تھی مفتی بسم اللہ صاحب کی بہت اچھی اردو بولتے تھے تو ہم لوگ محنت کریں اچھی اردو بولیں اچھی زبان سیکھیں ہمارا مطالعہ گہرا ہو کتابوں کا اتنی فقہ کی اتنی کتابیں چھپی ہیں ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں ہم کو بعض مسلم کا بھی علم نہیں ہوتا دنیا میں اب اچھی اچھی کتابیں چھپی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سل چھاتی عرب والوں میں پانچ جنوں میں یہ تو فقہ ان کی اہم کتاب ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہی تو اصل ہے ہمارے لیے ظاہر الروایت تو وہی ہے جو امام محمد کی کتابیں ہیں جامع شعیر ہے جامع کبیر ہے شیر کبیر ہے شیر کبیر ہے یہ ساری کتابیں یہ کتاب اصل جو ہے مخصوص وہ اب نہیں چھپ گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے میرے دوستوں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی کتابیں ہمارے لائبریری میں تو پہلے سے تھی مخصوص جو یہاں چھپی تھی حیدرآباد میں اس کا نسخہ تھا وہ زمانے میں تو مفتی صاحب کے پاس وہ کتاب رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گہرا علم عطا فرمایا تھا علم کے ساتھ تقوا کا فرمایا تھا بے پناہ سادگی تھی اور شہرت اور نام و سے مفتی صاحب کو سب دور تھے بہت کم حضرت کو یہ بات پسند نہیں تھی اور جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ مسلم اجراس کی مقبولیت کا ایک ایک سبب اس کا سبب میں سے ایک سبب حضرت فتح تھی لوگ انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کے دن مسلم مزاج آئے تو گھر پہ دیکھے آتے تھے موسیقی صاحب اور میں طالب علم میں تھا تو کبھی کبھی مجھے لے کر بیچتے تھے مولانا جی صاحب کے پاس کہ جا سورج جا کر مولانا جی کو دیا تو میں جی صاحب کے پاس جاتا تھا جانے کے لیے تو مولانا جی مجھے گھر لے جاتے تھے اپنے جمعہ سامنے مسجد ہے مولانا جی کے پریس کے سامنے گمت والی مسجد اس میں وہ جمعہ پڑھتے تھے کہتے کہ جمعہ کے بعد گھر پر آؤ وہاں میں مسجد کے ستے تھے تو وہ کہتے مسلم گجرات میں مفتی نرالا مفتی ہے تم نے کہاں سمجھا سب اور مرادی جی تو عربی فارسی انگریزی سب سے واقع آدمی تھے بہت جلدی مجھے سب سے پہلے عربی زبان کا شوق دلانے والے منالی جی صاحب انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد میرے لے گئے کہ چلو اوپر چلو میں تم کو خطبہ سناتا ہوں مصر کا تو ان کے جو لکھنے کا کمرہ تھا اس کے اوپر ایک دوسرا کمرہ تھا تالاب وہاں لے گئے اور انہوں نے ریڈیو کھولا اس زمانے میں ریڈیو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا اتنا بڑا ریڈیو تھا مصر کے خطبے ہمارے یہاں پہ نماز ہو جاتی ہے صبح ساڑھے تین بجے وہاں شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی خطبہ کھولا تو امام بیٹھے تو آواز آئی ریڈیو سے پہلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جیسے عربوں کا عادت ہے کہ خطیب جیسے ہی پہلے سلام کرتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ مسالۃ المنقوبی خطبے کو امام مصری خطبہ نے کہا مسالۃ المنقوبی مجھے فوراً سوال کیا بنا دوں یہ کیا ہے مشت المنقوبی مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ ہم اس اسکیشن کے الفاظ سے واقف بھی ملتے تو میں نے سمجھ گیا کیا کہا اچھا خطبہ سن دیکھو کیسا خطبہ تو اس کی اسٹائل سنائی خطبے میں نئے نئے الفاظ آئے پھر وہ نیچے کے کمرے میں جہاں لکھتے ہیں وہاں لے گئے اور مجھے رات سے وہ دوسرے آدمی پرچے دیے اور کہا کہ پرچے لے جاؤ اس کو پڑھو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تمہاری مقامات کی عربی اور اس عربی میں کتنا فرق ہے یہ مجھے دیے تھے اس دن کے بعد سے میں نے عربی ادب کی دوسری چیزوں کو پڑھنا شروع کیا ہے مدان جی کا ہم پر احسان تو بہرحال مدانی صاحب حضرت مفتی صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھے وہ کہتے ہیں ہمارے مسلم مزاج کا اپنے مفتی نرالا مفتی اور صحیح بات ہے مفتی صاحب بنا وہ خطر لکھتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت کے ان فطاغوں کو بہت ہی مقبولیت پتا فرمائے امت کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان فتحوں کی قدر کرے اور ابھی حضرت مفتی صانہ فرمائے کہ تین پروگرام ہے اور ایک پروگرام نکاح کا ہے کتنے آدمیوں کا نکاح ہے بھائی چار آدمی ہیں تو حضرت حجی فاروق صاحب جو حضرت مولانا مشی اللہ صاحب کے بہت بڑے خلیفہ تھے کراچی میں وہ آئے تھے انگلینڈ تو ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے تو گلوسٹر میں ایک نکاح تھا گلوسٹر میں تو حجی صاحب نکاح پڑھانے والے تھے ہم بھی قریب میں بیٹھے تھے حاجی صاحب نے پوچھا کہ نکاح پڑھنے والے تھے بھائی نکاح کی نیت تھی تمہیں کہ نہیں کی سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ ضروری مسلمین تو میں نے بھی پڑھی اور انہوں نے پڑھی اس میں تو نماز کی نیت ہے اور اس کی ہے سلانے کی ہے رمضان کے روزے کی ہے حج کی نیت ہے لیکن نکاح کی نیت کا تو ضروری مسلمین بھی نہیں ہے تو سب خاموش تھے اور ایک دوسرے کی ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نکاح کیے ہیں اس میں کسی نے نیت سب بغیر نیت والے ہیں حضرت صاحب نے کہا کہ میرے بھائی اس نیت سے نکاح کرو کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہوں تو پوری زندگی جب تک ایک بیوی کے ساتھ آپ کا قیام رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس لیے کہا پر صرف اس لیے نیت کرنے سے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور دوسری جملہ یہ فرما تھا کہ میں اپنی عزت نقش اور عزت نقش کے لیے نکاح یہ انہیں کے جملے ہیں اجباؤ صاحب کے میں اپنی عزت نقش اور عزت نقش کے لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میری عزت سماج میں قائم رہے جس کی جس کا نکاح نہیں ہوتا اس کا کہ وہ باتیں میں پڑھا نہیں ملے تو اس کی عزت نہیں ہوتی لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ذرا اس کی عزت بڑھ جاتی ہے تو عزت نفس اور عزت نفس اللہ تعالیٰ ان کو عفیف بنائے شادی کے بعد ان کا رجحان کسی اور کی طرف نہ جائے اور وہ اپنی زندگی کو انہی کے ساتھ اور تیسری بات نکاح کرنے والوں کو وہ ہے کہ حضرت مولانا مسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں بہت باقی فرمائی اصل زمانے کہ بھائی نکاح کرو اسی وقت سے طے کر لو کہ زندگی کے عصلی ایام تک ہم اس بیوی کے ساتھ رہیں گے آج کل ذرا ذرا سی بات میں ہو سے ہیں ذرا ذرا سی بات میں بچی کو نکال دیتے ہیں جیسے ایک کھیل ہے حضرت فرماتے تھے یہ ٹھیک نہیں اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے یہ بھی انسان ہے اور عورتوں سے تو ہوتی ہی ہے اس کی زبان میں ذرا تیزی زیادہ ہے وہ بولتی ہے جو نہیں بولنا چاہے تو کہنا خاموش ہو جاتی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو اس کے ساتھ آپ درگزر کا معاملہ کرو کوئی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی حضرت کی فرما کرے بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کو معاف کر دو کہ بھائی میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ بھی معاف کر دوں گا وہاں پون مانسیال میں ایک حاجی منظور صاحب ہیں حیدرآباد کے وہ جس زمانے میں ورما وہاں کینیڈا نہیں گئے تھے تو بہت پہلے سے وہاں انجینئر ہیں دلدار آدمی پبلک کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا جب تو علماء یہاں نہیں تھے تو مجھے ہی نکاح پڑھانا پڑتا تو عرب کے لڑکے آتے ہیں وہاں یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو پیسے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا چلو بھائی لڑکی شادی کرو تو شادی کر لیتے تھے اب دو چار مہینے رہے ایک سال رہے پھر چھوڑ کے کر چلے گئے مجھے کہا کہ مولانا میں نے تین ہزار نکاح ہے نبے فیصد کی طلاق ہو گئی ہے تو یہ ایک وبا ہے تو شادی کرتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی اس کو نکال دیتے بھائی بیچاری کی زندگی کا سوال ہے اللہ کے واسطے نکاح پڑھنے والے ایسا نہ کریں تحمل کا اظہار کریں درگزر کریں اور نیت کریں کہ نہیں اس کے ساتھ میں اپنی زندگی بتا ہاں؟ شیخ مذہب جان جانا اللہ علیہ کی بیوی کے بارے میں تو سنا ہے کہ بہت تیز زبان کی تھی حضرت آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے اتنی گالیاں بکتی ہے اتنا برا بل آپ کو کہتی ہے اور کیا کہتی ہے تو کہا کہ میرے ساتھ رہے وہی اچھا ہے تو کیوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی کہ کوئی اور اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس کو ستائے گی تو اچھا ہے مجھے ستا رہے گی جو جو لوگ نکاح کر رہے ہیں اگر ان کی بیویوں میں کوئی ایسی ہو تو صبر کرو کوئی میں نے ستاوا کر کر ہو کہ پائے کرپائے جاتی اللہ تعالیٰ اس والے نکاح کو بھی قبول کر پائے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو بھی دن دنیا رات کو بھی کر پائے یہ اقبال صاحب ان کے خاندان کی یہ خصوصیت ہے تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کو قائم کیا تو اللہ نے بہت جلدی اس کو طرف عطا فرمائی بہت جلدی اور کتنے حفاظ اور کتنے علماء کتنے قبر اللہ تعالیٰ مزید طرف عطا فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ کام میرے بھائی وہ اصل چیز اخلاص ہے اصل چیز اخلاص ہے اللہ کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ کیا اس کا عدل ملے گا اور اگر ہم نے کوئی کام نام و نمود کے لیے کیا ہم نے شہرت کے لیے کیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے یہاں سے جو بچے پیدا ہوں جتنے طلبہ ہم نکالے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم دین کے لیے جیے اور دین کے لیے مریں یہ بات طلبہ کے ذہن میں بیٹھ جانتے ہیں کہ ہماری ہماری زندگی ہماری موت اسلام کے لیے چلے اور کچھ نہیں صدیق کے اکبر کا جنگا سالان ہو کر جملہ مالانا صاحب نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کسی اچھی جملے کے بارے میں کہ سونے کی پانی سے لکھ کر لٹکانے کی ضرورت ہے ایسا کوئی بہت قیمتی جملہ ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے حضرت نے فرمایا نہیں نہیں سونے کے پانی سے باہر لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے صدیق کے اکبر کا جملہ اپنے قلب پر نقش کرنے کی ضرورت ہے کیا فرمایا تھا صدیق کے اکبر نے اویل ہوا وانا حیون ایون ان کا شدی نہ میرے جیتے جی کہیں دین میں خطر بھی ہو سکتی ہے ہو نہیں سکتا میں زندہ ہوں وہاں میں دین کی خدمت کروں گا اسی پر میں زندہ رہوں گا اسی پر میری موت آئے گی یہ حق پڑھنے والے کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے بس میرے دوستوں میں نے ان حضرات کے سامنے بہت گستاخی کی میرا قادم سب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ذیل لوگ ہیں محدث ہیں مفتی ہیں میں ایک دیہاتی آدمی ہوں لیکن بہرحال انہیں حضرات کی توجہات سے دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے حضرت کر دی اللہ الحمد للہ رب العالمین